حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مسدد کی روایت میں ہے کہ ان کو شرف صحبت حاصل تھا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر بھی پردہ سا آ جاتا ہے اور میں اللہ سے ایک ایک دن میں سو سو بار استغفار کرتا ہوں سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پندرہ